العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے مدنی منو اور مدنی منوں سلسلہ مدنی قاعدہ میں خوش آمدید آج کے سلسلے میں بھی ہم آپ کے لیے پیارے پیارے مرحلے لے کر آئے ہیں مگر نیا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں یہ تو کاف آ گیا ہے بتائیے اوپر فریم میں کون سی چیز آئے گی کتاب کاف سے کتاب اور یہ کون سی کتاب ہے ہماری پیاری کتاب سجانے سننا کاف سے کرسی یعنی کرسی کاف سے پینسل اوپر سے معمولی سی نیچے لے کر آئیے پھر تھوڑا سا نیچے اور پھر سیدھے لے کر جائیں اور اب تھوڑا سا اوپر اور یہ ہو گیا کا رنگ بھرنا ہے ہرا پیارے مدنی منو اور مدنی منو امیر علی سنت نے ہمارے لیے بہت پیاری پیاری کتابیں رسالے لکھے ہیں ایک رسالہ بیٹا ہو تو ایسا اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا قصہ اور ٹافیہ کھٹی مٹی گولیاں کھانے کے نقصانات کچھ بچے ٹافیہ وغیرہ کھانے کے بعد دانت صاف نہیں کرتے جس کی وجہ سے مٹھاس دانتوں پر جم جاتی ہے اب کیڑا بھی لگ سکتا ہے منہ میں چھالے اور گلے میں تکلیف بھی ہو سکتی ہے پاس میں ہے ملکہ کھاؤ یہ بہترین کھانا ہے غصے کو ٹھنڈا کرتا منہ کو خوشبو تار کرتا اور بلغم کو دور کرتا جہاں تک کام چلتا ہو سے وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے اور آج آپ کا سبق ہے حرف لام لام کو غور سے دیکھیے اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو لام کی پہچان ہوئی یا نہیں ابھی آپ کو کیا کیا چیزیں نظر آ رہی ہیں بہت سہارا پانی نیلا نیلا آسمان پیارے پیارے درخت بھی ہیں اب کچھ غبارے ایک حرف لے کر آئیں گے اور آپ کو بتانا ہے کیا یہ لام ہے اب دیکھتے ہیں کہ غبارے کون سا حرف لے کر آ رہے ہیں اب بتائیے غبارے کون سا حرف لے کر آئے ہیں یہ تو با ہے اب غبارے جو حرف لائے ہیں کیا یہ لام ہے جی نہیں یہ بھی لام نہیں ہے اب غبارے جو حرف لے کر آ رہے ہیں کیا یہ لام ہے نہیں جی لام ابھی تک نہیں آیا اب شاید غبارے لام لے کر آئے شاء اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ دوسرا مرحلہ پیارے مدنی منو اور مدنی من ابھی آپ کو ایک خالی فریم نظر آ رہا ہے اور کون سا حرف نظر آ رہا ہے اب آپ کو کچھ چیزیں نظر آئیں گی اور آپ نے بتانا ہے ان کے نام بتائیے یہ کیا چیز آئی ہے اور یہ کیا آیا ہے بادام آ گئے ہیں اور یہ پیاری سی مسجد آ گئی ہے تو جبل آ رہا ہے اب یہ کیا آیا ہے تصدیق آ گئی اب بتائیے اوپر فریم میں کون سی چیز آئے گی جبل یعنی پہاڑ جی نہیں مسجد جی نہیں یہ بھی نہیں آ رہا ذرا ذہن پر زور دے بادام جی ہاں بادام اور بادام کو عربی میں لوزون کہتے ہیں لام سے لوزون ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ تیسرا مرحلہ پیارے مدنی منو اور مدنی منو اب ہم آپ کو بتائیں گے حرف لام سے کون سی چیزیں آتی ہیں عربی اور اردو میں آئیے پہلے جانتے ہیں عربی میں لام سے لبن یعنی دودھ لام سے لبن یعنی دودھ لام سے لوزن یعنی بادام لام سے لوزن یعنی بادام اب جانتے ہیں اردو میں لام سے لومڑی لام سے لومڑی لام سے لیمو لام سے ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ چوتھا مرحلہ پیارے مدنی منو اور مدنی منو ابھی آپ کو اسکرین پر کون سا حرف نظر آ رہا ہے واہ بھائی واہ آپ کو تو ہر لام کی خوب اچھی پہچان ہو گئی ہے اب ہم آپ کو سکھاتے ہیں لام کو لکھنے کا طریقہ پہلے الف کی طرح لکھیے پھر گولائی میں نیچے لے کر آئیے اور پھر تھوڑا سا اوپر ہو گیا لام اب ہمارے مدنی منہ بتائیں گے پہلے الف کی طرح لکھنا ہے پھر آدھے گول دائرے کی طرح لکھنا ہے یہ ہو گیا لام اب ہماری مدنی منی گی پہلے الف کی آدھا گول دائرہ بنائیے یہ ہو گیا لام عز و اللہ جزاک اللہ خیرہ پانچواں مرحلہ پیارے مدنی منو اور مدنی من ابھی آپ کو اسکرین پر کیا نظر آ رہا ہے بادام اور عربی میں بادام کو کیا کہتے ہیں لوزن جی ہاں یہ ہے مگر کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ بادام کس رنگ کے ہیں جی ہاں اب ان بادام کو اس چھوٹی فریم میں رکھتے ہیں اب آپ کو اسکرین پر کچھ اور بادام نظر آئیں گے اب ہم نے ان باداموں میں اسی طرح کا رنگ بھرنا ہے اور اب آپ کو نظر آئیں گی کچھ مختلف رنگ کی پینسلیں اور آپ نے ہمیں بتانا ہے ان رنگوں کے نام کالا بتائیے اب کون سا رنگ بھرنا ہے کیا اب دونوں باداموں کی تصویریں ایک ہی رنگ کی ہیں جی ہاں۔ اور یاد ہے نا بادام کو عربی میں کیا کہتے ہیں ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ پیارے مدنی منو اور مدنی منیوں آئیے بادام سے متعلق سنتے ہیں بادام میں کیلشیم ہوتا ہے جو کہ ہڈیوں کے لیے ضروری ہے آنکھوں کی بینائی کے لیے اچھا ہے اور خوبانی میں سے بھی بادام نکلتا ہے خوش خوبانی کے بادام کھانے سے زخم بھر جاتے ہیں قوت قوتیں کا نسخہ سنیے رات کو سات بادام اور کس دانے کشمش کے پانی میں بھگو دیں اور یہ دونوں چیزیں صبح دودھ کے ساتھ کھا لیجیے ان شاء اللہ حافظ مضبوط ہوگا زیادہ ہے گر دماغی ہے تیرا کام تو کھایا پر ملا کر شہد اور بادام کھاتے ہیں تیرے در کا یا رسول پیارے مدنی منو اور مدنی منجو آج ہم نے آپ کو حرف لام کے بارے میں معلومات فراہم کی آئندہ سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں گے حرف میم کے بارے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چلو سیکھیں